اصل مسئلہ دیکھیں بتاؤں آپ کو کہ جس زمانے میں پتلون پہننا انگریزوں کا شعار تھا صرف انگریز پتلون پہنتا تھا کوئی مسلمان پتلون نہیں پہنتا اس وقت کے علماء نے تو پتلون پہننے کو حرام قرار دیا ٹھیک اب اس کے بعد جب پتلون عام مسلمانوں کا لباس ہو گیا جیسے ترکی بہت بڑی حکومت وہاں کا لباس ہی جناب پتلون ہے سارے مسلمان پاکستان ہندوستان دنیا بھر کے پتلون پہننے لگ گئے تو علماء نے لکھا کہ شعار کی دو قسم ہیں شعار مانے علامت سمبل تو ایک ہے شعار مذہبی اور ایک ہے شعار قومی شعار مذہبی کیا ہے جیسے سکھ کو آپ نے دیکھا کہ یہ اماما جب باندھتا تو اس کو بھی اندر لپیٹ لیتا ہے یہ ان کا شعار مذہبی ہم ایسا نہیں باندھیں حضور علیہ السلام نے فرما ہمارا امامہ جس میں شملہ ہونا جس کو شملہ کہتے ہیں یہ ہم میں اور ان میں امتیاز قائم کرتا ہے کہ یہ سکھوں کا امامہ نہیں ہم اس میں شملہ باندھتے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک خنجر رکھتے سکھ اور ہاتھ میں کڑا پہنتے یہ چیزیں ان کا مذہبی شعار اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے ہندو جب پوجا پاٹ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا یہاں کشخہ لگاتا ٹھیک ہے نا جیسے جب وہ بدھ کی پوجا کرے تو ایک پاؤڈر ہوتا ہے جس کو ہندی میں ککو کہتے ہیں اورینج رنگ کا وہ کیا کرتا ہے پہلے تھوک لگا کر اپنے ماتھے کو گیلا کرتا پھر تھوک لگا کر اس پاؤڈر کو یہاں لگاتا ہے بعد لوگ تین لائنیں کھینچتے ہیں اس طرح اور بھائی یہ لگا یہ ان کا مذہبی شعار ایسا کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جائے گا یہ جو ہم میں رواج ہے نا آج کل ہماری خواتین بھی ٹکلی لگاتی ہیں خوبصورتی یہ تو ہندوؤں کا رواج خالصتاً ہندو کی تہذیب ہے یہ کہ پوجا کرنے کے بعد خشکہ لگا تو مسلمان خواتین کو تو نہیں لگانا چاہیے میں نے کہیں یہ مسئلہ بیان کیا تو اللہ کے بعض بند ایسے ہیں وہ مجھ سے انہوں نے ٹائم لیا اور باضابطہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے کہا جی آپ نے مسئلہ بتا تھا کہ اسلام سے خارج ہو جائے کہ آپ توبہ کروائیں اور نکاح دوبارہ پڑھوا دیں تو یہ عورتوں کو اس سے روکا جائے کہ یہ قشقہ لگانا یہ شعار مذہبی اب شعار قومی جیسے شرٹ پہننا پتلون پہننا ٹیبل کرسی پر کھانا کھانا یہ شاعر مذہبی نہیں شعر قومی حالات کے اعتبار سے شعر قومی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں اب جب مسلمان پتلون پہننے لگ گئے تو حکم بدل گیا اب پتلون وہ اس طریقے سے ڈھیلی ڈھالی پہنے کہ نماز پڑھنے میں اس کو آسانی ہو جائے تو اب پتلون پہن کر نماز پڑھنا جائز ہوگا جب مسلمانوں کا لباس بن گئی پتلون لیکن ایسی پہنے کہ جس سے آرام سے نماز پڑھ سکے ایسی بھی پتلون نہ پہنے کہ ہمارا جیسا آدمی سوچے کہ یہ گھوسا کیسے ہوگا اس میں نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے تو ایسی پتلون جو ہے وہ بالکل آدمی کو جام کر دے تو ایسی پتلونوں سے پرہیز کیا جائے اور حاصل کلام یہ کہ ڈھیلی ڈھالی اگر پتلون ہو نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو ایسی پتلون پہننا جائز ہے چاہے وہ زین کی ہو یا کوئی ہو اب وہ انگریزوں کا شعار نہیں رہا